السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم نے لنک لسٹ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں کہتا چلوں کہ ہم نے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے ارے کا استعمال کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارے کی کچھ لمیٹیشنس ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ارے اندرونی طور پہ سو کی رکھی تھی تو لسٹ جو ہم ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ سو ہی ایلیمنٹ اسٹور کر سکتا ہے سو سے زیادہ ہم اس میں ایلیمنٹس نہیں ڈال سکتے کیونکہ اندرونی طور پہ وہ ارے جو ہے وہ بھر جاتی ہے اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ کار اپنانا شروع کیا جو کہ لنک لسٹ کہلاتا ہے ہم نے بات شروع کی تھی لنکڈ میموری کی تو وہاں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور میں گفتگو شروع کرتا ہوں اس سلائڈ سے جو کہ آپ نے پچھلے لیکچر کے آخر میں دیکھی تھی جس میں لسٹ کا خاکہ ہم نے بنایا تھا اور پھر میں نے بات یہ کی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری میں اصل میں یہ چیزیں کہاں پہ ہوتی ہیں اور وہ جو زنجیر ہم بناتے ہیں وہ آخر زنجیر کمپیوٹر کی میموری میں کیسے بنتی ہے تو دوبارہ اس سلائڈ کو دیکھیے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر کے بالکل آخر میں دیکھی تھی اس میں لیفٹ سائڈ پہ لسٹ کا وہ خاکہ ہے جو کہ زنجیر نما ہے یعنی ہمارے پاس نوڈز ہیں پہلے نوڈ میں لسٹ ایلیمنٹ دو ہے اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ زنجیر کی اگلی کڑی کی طرف ہے جس میں چھ تھا چھ کے بعد اگلا ایلیمنٹ آٹھ ہے اور آٹھ جو ہے وہ سات کو پوائنٹ کر رہا ہے اور سات آخر میں ایک کو پوائنٹ کرتا ہے لیکن اصل کہانی جو ہے وہ کمپیوٹر کی میمری میں دائیں جانب ہے سلائڈ کے اس میں جو تصویر بنی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ اس لمبی سی ارے جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ کمپیوٹر میمری ایڈریسز ہیں جو 1051 سے شروع ہوتے ہیں پھر 52, 53, 54 اور 1065 تک یہاں پہ جا رہے ہیں لیکن کمپیوٹر کی میموری اس سے بہت زیادہ ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی لنک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور پھر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک نئے پوائنٹر ہیڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ اس زنجیر کی پہلی کڑی کی طرف پوائنٹ کرے گا اور اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور ہیڈ سے شروع ہوں تو ہیڈ خود جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری 1062 زیرو سکس ٹو میں موجود ہے ہیڈ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ہے اور یہ وہی پوائنٹر ہے جو کہ آپ اپنے سی پلس پلس کے کورس میں کر چکے ہیں کہ پوائنٹر جو ایک ویریبل ہوتا ہے اس میں ایک ایڈریس ہوتا ہے اور وہ ایڈریس اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں 1054 ہے اب اگر اس ایڈریس میں میں جاؤں اس ایرو کے ذریعے تو وہ مجھے 1054 پہ لے جاتا ہے اور دیکھیے وہاں پہ کیا موجود ہے ہمارا لسٹ ایلیمنٹ لیکن ہم نے یہ کاروائی رکھی ہے کہ یہ نوڈ جو ہے یہ ایکچولی دو حصوں کا بنا ہوا ہے پہلا حصہ جو ہم نے آبجیکٹ کے لیے رکھا تھا اس میں ہم نے لسٹ ایلیمنٹ دو اسٹور کر دیا اور اس کا دوسرا حصہ جو نیکسٹ ہے وہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہے اور پوائنٹر میں یاد رہے کہ ہم ایڈریسز رکھتے ہیں تو یہاں پہ ایڈریس 1051 ہے اور اگر ہم 1051 پہ جائیں تو وہاں پہ ہمیں نمبر 6 ملتا ہے جو کہ لسٹ کا تیسرا ایلیمنٹ اور اس کا ساتھ ہی نیکسٹ پوائنٹر اس میں 1063 رکھا ہوا ہے اور اگر ہم 103 کی طرف جائیں اس ایرو کے ذریعے وہ ہمیں نیچے لے کے آ جاتا ہے آٹھ ایلیمنٹ جو لسٹ کا ہے وہاں پہ اور آٹھ نوڈ جو ہے اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر 1057 زیرو رکھتا ہے اور 1057 کو ہم فالو کریں تو وہ ہمیں نمبر 7 اور نمبر 7 کا ساتھی 1060 جو ہمیں نمبر 1 پہ لے جاتا ہے اور دیکھیے ایک کا ساتھی جو ہے نیکسٹ اس میں ہم نے زیرو ڈال دیا ہے اب یہ زیرو وہ نل پوائنٹر ہے جس کے بارے میں آپ میرے خیال میں اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اگر آپ اپنے کسی پوائنٹر ویریبل میں زیرو ایڈریس ڈال دیں اور آپ اس پوائنٹر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں یا جو لفظ استعمال ہوا تھا ڈی ریفرنس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا پروگرام رک جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ تصویر اب آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے آپ کوشش کریں تو اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے کیونکہ ہم کافی کاروائی جو ہے ان دونوں تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کریں گے جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے تو آئیے اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ اب ہم اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اب واپس چلیے ان میتھڈس کی طرف جو ہم نے پرومس کیے تھے کہ ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا اس میں ہم نے ایڈ کی بات کی تھی اب ایڈ نائن جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ لسٹ میں کرنٹ پوزیشن پہ جا کے نو ایڈ کر دو اور اگر آپ کو وہ پرانی مثال یاد ہو تو ہم نے جب رے کا استعمال کیا تھا تو جگہ بنانے کے لیے ہم نے کرنٹ پوائنٹر کے بعد کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو رائٹ right کی طرف شفٹ کر دیا تھا اور جو خلا بنی تھی وہاں پہ ہم نے نو ڈال دیا تھا اب ہم اندرونی کاروائی کر رہے ہیں یعنی جو لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کا استعمال کرنے والا ہے اس سے ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ بھئی اندرونی طور پہ ہم امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں ہم نے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا اب ہم ایک نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس امپلیمنٹیشن کی خاطر میتھڈ تو وہی رہے گا اس کا ہم انٹرفیس نہیں چینج کر رہے پھر یہ یاد دہانی کے لیے لفظ سامنے لائیے انٹرفیس یعنی کہ لسٹ کا استعمال جو ہے وہ انہی میتھڈس کے ذریعے ہے یعنی add remove find get length یہ سارے میتھڈ وہی ہیں ہم صرف اندرونی حالات تبدیل کر رہے ہیں کہ ارے کی بجائے اب ہم لنک میمری کا استعمال کر رہے ہیں تو واپس سلائڈ پہ آئیے کہ ایڈ میتھڈ اب یہ لنک میمری کے ذریعے کیسے ہم کریں گے یہاں پہ میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ سی کا سی پلس پلس کا کوڈ بھی دکھا رہا ہوں اس کوڈ کی طرف دیکھیے یہ statement node star new node equal new node nine اب اس میں کافی باتیں ہیں جو کہ آپ نے میرا خیال ہے دیکھ چکی پہلے دے چکے ہیں اگر اس اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ دیکھے جائیں جو کہ ایکول سائن کی لیفٹ میں ہے نوڈ اسٹار نیو نوڈ یا شاید آپ نے اس کو اس طرح لکھا ہوا دیکھا ہوگا node space star new node یعنی کہ یہ جو اسٹار ہے یہ ایسٹرسک جو سمبل ہے یہ نیو نوڈ کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے کہ یہ ویریبل نیو نوڈ جو ہے یہ پوائنٹر ہوگا نوڈ آبجیکٹ کی طرف آپ نے پوائنٹر اسی طرح ڈکلیئر کیے تھے آ, اگر آپ نے پوائنٹر انٹ کی طرف ڈکلیئر کرنا تھا تو آپ کہتے تھے انٹ اسٹار نیو آئی یا انٹ اسٹار جے لیکن اس اسٹیٹمنٹ کی رائٹ right سائڈ پہ دیکھیے کہ وہی نیو میتھڈ ہے اور اس کے بعد نوڈ نائن اب یہاں پہ کاروائی سی پلس پلس کی کلاسز کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب آپ نے ایک کلاس کا ایک آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کلاس کا نام استعمال کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ نوڈ ہے جس سے اس کا کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اور وہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ اصل میں اس کلاس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے بالکل جیسے دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں یہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کال کرتے ہیں اس کلاس کے نام کو استعمال کر کے اور چونکہ یہ ایک میتھڈ ہے ایک فنکشن ہے آپ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ سے مطلب کیا ہوا کہ ایک کلاس نوڈ کا ایک آبجیکٹ بناؤ اس کے کنسٹرکٹر کو کال کرو اس کنسٹرکٹر کو ایز اے فنکشن جب کال کرو تو اس کو نو ایز اے پرائمر بھیجو جب وہ کلاس کا آبجیکٹ بن جائے میمری میں تو جہاں پہ وہ بنا ہے اس میمری ایڈریس کو مجھے دو وہ میموری ایڈریس میں اپنے point of variable new node کے اندر رکھ لوں گا تو اگر یہ مثال ایک انٹیجر آبجیکٹ کی ہوتی تو آپ کہتے int I equal new int یعنی کہ آپ ڈائنامکلی اس کو ایلوکیٹ کرتے اور اگر آپ کو یاد ہو بالکل یہی طریقہ کار تھا جب ہم نے ایک ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی تھی اور وہ مثال تھی int star Y equal new int اور پھر اسکوئر بریکٹس میں ہم نے دس بیس یا تیس ڈالا تھا یعنی کہ ایک انٹرجر ارے بناؤ اور نیو کے ذریعے اور جب وہ بن جائے تو اس میں سے جو پہلی لوکیشن ہے اس کا ایڈریس ہمیں واپس بھیج دو جو کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویریبل میں رکھ لیں گے یہاں پہ کاروائی کچھ ویسی ہی ہے البتہ یہاں پہ ہم ارے نہیں ہم ایک کلاس کا ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں میں کچھ باتیں اس کلاس اور یہ آبجیکٹ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں کہوں گا لیکن فی الحال آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح دیکھیے کہ میں ایک آبجیکٹ بنا رہا ہوں ڈائنامکلی یعنی کہ میں اس کے لیے میمری مانگ رہا ہوں وہ آبجیکٹ جب بن جاتا ہے تو میمری میں جہاں پہ وہ بنتا ہے اس کی لوکیشن کا جو ایڈریس ہے وہ میں لے کے اپنے point of variable new node میں ڈال لیتا ہوں واپس سلائڈ کی طرف آئیے اب یہاں پہ میں نے دوبارہ تصویری خاکہ بنایا ہے جو کہ میں ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی لنک لسٹ جو کہ میں ایک زنجیر کے طور پہ سوچ رہا ہوں اگر اس میں میں نے ایک نئی کڑی درمیان میں لگانی ہے تو مجھے وہ کڑیاں آپس میں کیسے جوڑنی ہوں گی اب تصویر میں زنجیر میں موجود ہے ٹو سکس ایٹ سیون اور ون یہ تو تھی لسٹ کی وہ صورت حال جب اس میں یہ پانچ ایلیمنٹس موجود تھے اب ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس زنجیر میں ایک نئی کڑی لگائی جائے اور کرنٹ پوزیشن جو ہے وہ آٹھ پہ پوائنٹ کر رہی ہے تو جو نئی کڑی ہے وہ آٹھ کے بعد آئے گی یعنی کہ یہ نیا نوڈ نو جو ہے اس نے آٹھ کے بعد یا آٹھ اور سات کے درمیان آنا ہے تو اس زنجیر کو جوڑنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلا تو یہ کہ میں اس نئے نوڈ کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے اس کو میں وہ نوڈ جس میں سات یا سیون رکھا ہوا ہے اس کی طرف پوائنٹ کر دوں یعنی کہ میں اس نئے نوڈ کو سات کے ساتھ جوڑتا ہوں اس کے بعد میرا جو آٹھ والا نوڈ تھا اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ میں نو کی طرف کر دیتا ہوں اور فائنلی جو میرا کرنٹ پوائنٹر ہے وہ اب بجائے آٹھ کی طرف پوائنٹ کرنے کے نو کی طرف پوائنٹ کرے گا اور اگر آپ دوبارہ ذہن میں کمپیوٹر کی میمری لائیں تو اگر کرنٹ میں آٹھ کا ایڈریس تھا اب اس کی بجائے نو کا ایڈریس وہاں پہ آ جائے گا اسی تصویر میں میں نے یہ الپسز میں کچھ نمبر ڈالے ہیں ایک دو اور تین یہ نمبر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب آپ نے اس نئے نوڈ کو اس لسٹ کے اندر لگانا ہے جوڑنا ہے تو آپ کس ترتیب میں یہ زنجیر کی کڑیاں یا یہ جو پوائنٹرز ہیں ان کو ویلیوز اسائن کریں گے تو نمبر ون جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا نوڈ آپ نے بنایا ہے اس کا نیکسٹ پوائنٹر سب سے پہلے جو نوڈ سیون ہے اس کی طرف پوائنٹ کرے گا یعنی کہ نوڈ 7 جہاں پہ کمپیوٹر کی میموری میں ہے اس کا ایڈریس ہم نیو نوڈ کے نیکسٹ فیلڈ میں ڈال گے اسی طرح دوسرا اسٹیپ ہے کہ جو نوڈ 8 ہے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے یاد رہے کہ یہ نوڈ جو تھا یہ دو چیزوں سے بنا ہے آبجیکٹ اور نیکسٹ تو 8 والا نوڈ جو ہے اس کا نیکسٹ جو پوائنٹر ہے وہ اب نو کی طرف پوائنٹ کرے گا اور تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ جو کرنٹ پوائنٹر ہے یہ بجائے آٹھ کو پوائنٹ کرنے کے نو کو پوائنٹ کرے گا اب اگر آپ زنجیر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یہاں پہ وہی کاروائی ہو رہی ہے کہ میں آٹھ اور سات کے درمیان جو لنک تھا اس کو میں نکالوں اور آٹھ کو نو سے جوڑوں اور نو کو سات سے جوڑوں کیونکہ اس سے پھر لسٹ کی ترتیب بن جائے گی دو چھ آٹھ نو سات اور ایک اور لسٹ کا سائز جو ہے وہ چھ ہو جائے گا اب یہ کاروائی تصویری طور پہ تو ہم نے کر دی لیکن کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر پروگرام میں ہم تصویریں نہیں بنا سکتے ہمیں پروگرامنگ کرنی پڑے گی تو آئیے اب اس پروگرامنگ کی طرف چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ آئیے اس سلائڈ پہ سب سے پہلے میں نے اپنی نوڈ کلاس کے بارے میں کچھ تفصیل لکھی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ ایک کلاس بناتے ہیں تو اس کا سینٹیکس ہوتا ہے لفظ کلاس اس کے بعد اس کلاس کا نام پھر اس کے کچھ پبلک میتھڈز اور پبلک ویریبلس اور اس کے پھر پرائیویٹ ویریبلس یا میتھڈز تو آپ اگر اس کلاس کی طرف دیکھیے تو اس کے جو پبلک جو اس کا جو پبلک حصہ ہے اس میں سب سے پہلے میتھڈ ہے گیٹ اب آپ نے جب کلاسز بنائی تھی تو عموماً آپ کنسٹرکٹر سے شروع ہوتے تھے اور اس کے بعد آپ اس کلاس کا ڈسٹرکٹر لکھتے تھے اور اس کے بعد اس کے پبلک میتھڈ لیکن جب یہ گفتگو چلی تھی کہ کلاسز کیسے بنائی جاتی ہیں تو یہ بھی تھا کہ اگر اس کنسٹرکٹر نے اندرونی طور پہ کچھ نہیں کرنا تو آپ کو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں سی پلس پلس کا کمپائلر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دے گا اسی طرح اگر آپ نے اس کے ڈسٹرکٹر میں کچھ نہیں کرنا تو آپ بے شک وہ نہ لکھیں کمپائلر جو ہے آپ کے لیے ایک ڈیفالٹ ڈسٹرکٹر بنا دے گا یہی صورت حال اس کلاس میں بھی ہے تو واپس چلیے سلائڈ پہ کہ پبلک حصے میں سب سے پہلے میتھڈ ہے گیٹ اب گیٹ جو ہے اس کا کوڈ میں نے یہی کلاس میں لکھ دیا ہے کہ وہ جو آبجیکٹ ہے اس کی ویلیو یا جو بھی آبجیکٹ ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے اب جب آپ یہ کلاسز بنا رہے تھے تو یہ بات بھی چلی تھی کہ عموماً اور یہ بلکہ پروگرامنگ سٹائل بھی یہی ہے سی پلس پلس میں کہ آپ ہر کلاس کے لیے دو فائلیں بناتے ہیں ایک اس کی ڈاٹ ایچ فائل ہوتی ہے اور ایک اس کی ڈاٹ سی پی پی فائل ہوتی ہے ڈاٹ ایچ فائل میں اس کلاس کا انٹرفیس بتایا جاتا ہے یعنی کہ وہ کون سے پبلک میتھڈز ہیں اور پرائیویٹ میتھڈ جو کہ ایکچولی دوسرے استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کے وہ پبلک میتھڈز اور اس کے وہ پبلک ویریبلس کون سے ہیں جو کہ اس کلاس کے استعمال کرنے والے کال کر سکتے ہیں یا ان ویریبلس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کی اگر سی پی پی فائل میں جائیں جس کو امپلیمنٹیشن فائل کہتے ہیں تو پھر ان میتھڈس کی اصل امپلیمنٹیشن یعنی کہ ان میتھڈس کی باڈی اس کا ایکچوئل کوڈ جو ہے وہ آپ وہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ کاروائی عموماً ایسے ہی ہوتی ہے لیکن یہ لازمی نہیں کہ آپ ایسے کریں اور یہاں پہ گفتگو کی خاطر میں نے ان دو فائلوں کو علیحدہ نہیں رکھا میں نے ایک ہی فائل بنا لی ہے ڈاٹ سی پی پی کمپائلر اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرے گا آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں اور میں نے یہ یہ کاروائی ایسے کی ہے کہ یہ جو میتھڈز ہیں چونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں ان کا کوڈ میں نے یہیں لکھ دیا ہے اس سے دو باتیں ہوں گی ایک یہ کہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ بجائے میں آپ کو دو فائلوں کے درمیان گھماتا رہوں میرے سامنے ایک ہی فائل ہے اور دوسرا اس کا کوڈ جو ہے وہ یہیں لکھا ہوا ہے تو کمپائلر جو ہے ایکچولی ایک طریقہ کار استعمال کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ان لائننگ یعنی کہ بجائے وہ فنکشن کال کرے وہ فنکشن کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی ہی سیدھی کی سیدھی استعمال کر لیتا ہے اب دوسرے میتھڈز کی طرف چلیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے ڈاٹ ایچ یعنی کہ انٹرفیس فائل اور ڈاٹ سی پی پی یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن فائل کو کٹھے کر دیا ہے اب آپ اس کلاس کے بقیہ میتھڈ کی طرف آئیے واپس سلائڈ پہ چلتے ہیں سیٹ یہ میتھڈ وائڈ ہے یعنی کہ یہ کچھ ریٹرن نہیں کرے گا البتہ یہ ایک پرائمر لیتا ہے انٹ آبجیکٹ اور اندرونی طور پہ یہ جو پرائمر اس کو آیا ہے وہ اپنے اندرونی ویریبل ایک پرائیویٹ ویریبل آبجیکٹ میں رکھ لیتا ہے اب جب وہ کلاس کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آبجیکٹ جو ہے جس جب اس نے اپنے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے تو یہ دس پوائنٹر کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے مجھے کچھ کرو یا میرے کسی میتھڈ کو کال کرو یا میرے کسی ویریبل کو کال کرو اور یہ کاروائی یہاں پہ بھی ہو رہی ہے اگلے آئٹم کی طرف چلیے سلائڈ پہ اگلا آئٹم ایک اور میتھڈ ہے گیٹ نیکسٹ اب گیٹ نیکسٹ جو ہے یہ ایک پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے کیونکہ اس کی اگر آپ شروع میں دیکھیں اس میتھڈ کے تو لکھا ہے نوڈ اسٹار گیٹ نیکسٹ یعنی یہ ایک پوائنٹر ویلو ریٹرن کرے گا اور وہ پوائنٹر جو ہے وہ ایک نوڈ آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کرے گا یعنی اس پوائنٹر میں ایک نوڈ آبجیکٹ کا ایڈریس ہوگا اور یہ نوڈ آبجیکٹ میموری میں کہیں موجود ہوگا اس میتھڈ کے اندر کیا ہے اس کو دیکھیے سلائڈ پہ ریٹرن نیکسٹ نوڈ اب اگر اس کلاس کے نچلے حصے اس کے پرائیویٹ سیکشن میں آپ دیکھیں جہاں پہ انٹ آبجیکٹ اور نوڈ اسٹار نیکسٹ نوڈ ہے تو یہ جو نیکسٹ نوڈ تھا یہ جب ہم نوڈ کا ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کے دو حصے ہوں گے پہلا حصہ آبجیکٹ جہاں پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ لسٹ کے ایلیمنٹ کو ہم رکھیں گے اور نیکسٹ جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک پوائنٹر ہوگا جو کہ زنجیر میں جو اگلی کڑی ہے اس کا ایڈریس اس کے پاس ہوگا یعنی کہ اس کے ذریعے ہماری زنجیر کی یہ کڑی جو ہے اگلی کڑی سے جڑ جائے گی تو یعنی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے گیٹ نیکسٹ کو کال کیا تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ اپنے نیکسٹ فیلڈ میں جو جو کہ ایک پوائنٹر ہے جو ایڈریس رکھا ہوا ہے یہ ریٹرن کر دے گا اور اسی وجہ سے اس میتھڈ کا جو سگنیچر ہے یعنی جو اس کی ریٹرن ویلیو اور اس کی آرگومینٹس ہیں اس ساری چیز کو سگنیچر کہتے ہیں ریٹرن ویلیو نوٹ سٹار ہے واپس سلائڈ پہ آئیے اگلا میتھڈ ہے سیٹ نیکسٹ اب سیٹ نیکسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ سیٹ کو ایک پوائنٹر بھیجا جا رہا ہے اور اندرونی طور پہ سیٹ میتھڈ جو ہے وہ یہ پوائنٹر لے کے اپنے اندرونی ویریبل نیکسٹ نوڈ کے اندر وہ پوائنٹر کی ویلو اسٹور کر لیتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس زنجیر کو بتانا ہے کہ تم نے کس کے ساتھ جڑنا ہے تو یہ میتھڈ کال کیجئے اور اس کو زنجیر کی اگلی کڑی کا ایڈریس دے دیں جو کہ یہ آبجیکٹ اپنے پرائیویٹ ویریبل نیکسٹ کے اندر نیکسٹ نوڈ کے اندر اسٹور کر لے گا اور یہ کاروائی کرنے کے لیے آپ کو یہ میتھڈ کال کرنا پڑے گا واپس سلائڈ کی طرف آئیے یہاں پہ اس کے سارے میتھڈ جب مکمل ہو گئے اس کے بعد اس کا وہ پرائیویٹ سیکشن آتا ہے جہاں پہ دو ویریبلس ہیں انٹ آبجیکٹ اور نوڈ نیکسٹ نوڈ جو کہ اس کلاس کے اختتام کے قریب ہیں اور اس کے بعد یہ کلاس کی ڈیفینیشن ختم ہو جاتی ہے اب چند باتیں اس کلاس کے بارے میں کرتے ہیں اس طرح نہیں کہ یہ کلاس جو ہے وہ سی پلس پلس میں کیسے لکھتے ہیں اور اس کا سینٹیکس کیا ہے پبلک پرائیویٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بلکہ کلاس کے بارے میں اس طرح سوچیے کہ آخر یہ چیز کیا ہے ہم ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اس کلاس کے ویریبل اس کلاس کے آبجیکٹ بناتے ہیں یا اس کے کئی آبجیکٹس ہم بنا لیتے ہیں تو آخر یہ کلاس ہے کیا چیز اس کی سب سے اچھی مثال جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلاس چیز کیا ہے آپ اس طرح سوچئے کہ کلاس اصل میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری سے اس کلاس کے یا اس اس طرح کی چیزیں جو کہ یہ فیکٹری بناتی ہے وہ چیزیں بنتی ہیں فرض کریں آپ ایک کار فیکٹری کے بارے میں سوچیں اب جب بھی آپ اس کار فیکٹری کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ نئی کار بنا دیتی ہے یا کئی نئی کاریں بنا دیتی ہے اسی طرح آپ کسی بسکٹ فیکٹری کے بارے میں بات کریں جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بسکٹ بناؤ تو آپ اس کو یہاں آرڈر دیں یا کسی طرح بھی کہیں تو وہ آپ کے لیے بسکٹس بنا دے گی اس طرح کی اور کئی فیکٹریز آپ روز مرہ کی زندگیوں زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹریاں جو ہیں یہ اپنی اپنی نوعیت کی چیزیں بناتی رہتی ہیں تو اس مثال کو آپ سی پلس پلس میں لے کے آئیں تو یہ کلاس جو ہے اصل میں ہم ایک فیکٹری بنا رہے ہیں اب ہمارے لیے یہ جو نوڈ کلاس ہے یہ پھر کیا ہوئی نوڈ کلاس جو ہے یہ ایک فیکٹری بن گئی ہے جس سے نوڈ نامی چیزیں اگر وہ کار ہے تو کار سمجھ لیں یا جو بھی ہے وہ نوڈ نامی چیزیں بنے گی اور اس اس فیکٹری کو ہم جب ایک نیا نوڈ بنانا چاہتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں تو ہم اس کلاس کو کیا کہتے ہیں وہ ہے نیو ایک طریقہ اصل میں وہ نیو جو ہماری کال ہوتی ہے وہ اصل میں اس فیکٹری کو ایک آرڈر جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تم اس اس فیکٹری میں جو چیزیں بنتی یا اس کی ایک یا اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ساری یعنی کہ ایک ارے بنا سکتے ہیں ارے آف کارز یا ارے آف بسکٹس تو اگر آپ ذہن میں یہ خاکہ رکھیں کہ کلاس اصل میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں یہ چیزیں بنتی ہیں اور یہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے ان کی صلاحیتیں کیا ہیں اگر آپ ایک کار فیکٹری کے بارے میں سوچیں تو جب ایک کار بنتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے جہاں تک اس کی حیثیت اس کی نوعیت کا تعلق ہے اس کی ایک باڈی ہے اس کے ویلز ہوتے ہیں اس کے انجن ہوتا ہے اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں تو یہ وہ ویریبلس ہیں جس طرح کے ہمارے نوڈ کلاس کے اندر آبجیکٹ اور نیکسٹ نوڈ ویریبلس ہیں ان کو اصل میں اسٹیٹ ویریبلس کہتے ہیں لیکن کار کی مثال اگر لیں تو یہ اس کا انجن اس کا اسٹیئرنگ ویل اس کے ویلز اس کی سیٹیں اور اس کی بقیہ چیزیں ہیں اب یہ کار کیا کیا کر سکتی ہے یہ اس کے میتھڈس ہیں مثلاً کار کو ہم چلا سکتے ہیں وہ اس کے گیئر شفٹ کر سکتے ہیں اس کے ایکسلریٹر کو اگر ہم دبائیں گے تو وہ تیز چلے گی اس کے انجن کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ریورس میں ڈال سکتے ہیں اور بقیہ کاروائیاں جو ایک کار کار, کار کر سکتی ہے اسی طرح جو بسکٹ فیکٹری ہے وہ بسکٹ بناتی ہے اب بسکٹ کی نوعیت کیا ہے خیر وہ کسی چیز سے بنا ہے یعنی کہ آٹے چینی اور اس قسم کی چیزوں سے بنتا ہے اور اس بسکٹ کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس بسکٹ کو آپ کھا سکتے ہیں اس کو آپ توڑ کے اس کے حصے کر سکتے ہیں اس کا چورا چورا کر سکتے ہیں اسی طرح نوڈ فیکٹری جو ہے وہ کیا چیزیں بناتی ہے نوڈ فیکٹری جو ہے وہ یہ نوڈ نامی چیزیں بناتی ہیں جس کے حصے یا اس کے اسٹیٹ ویریبلس دو ہیں ایک آبجیکٹ اور ایک نیکسٹ فیلڈ جو نیکسٹ نیکسٹ نوڈ ہے اور یہ نوڈ کیا کیا کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے اسٹیئرنگ ویل اور اس کی انجن اسٹارٹ کرنے والی مثال اس پہ کیسے لاگو ہوتی ہے یہاں پہ اس کے یہ گیٹ سیٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہم نے ابھی سلائیڈ میں دیکھے تو ذہن میں یہ بات رکھیے کیونکہ اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ کلاس آخر میں چیز کیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا نیو تو اس کا مطلب کیا ہے نیو اصل میں اس فیکٹری کو ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ایک یہ ایک اس طرح کا آبجیکٹ بنا دو وہ آبجیکٹ بنتا ہے ہمارے کیس میں وہ آبجیکٹ اصل میں میموری میں بنتا ہے اور اس آبجیکٹ کا ایڈریس ہمیں مل جاتا ہے جو کہ ہم کہیں رکھ لیتے ہیں ہم ان آبجیکٹس کی ارے بھی بنا لیتے ہیں ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ اب میں نے اپنی لسٹ کلاس بنانی شروع کر دی یعنی کہ میں اب ایک لسٹ فیکٹری بنا رہا ہوں اور یہ فیکٹری جو ہے یہ لسٹ آبجیکٹس بنائے گی اور اگر آپ لسٹ کے میتھڈز یاد رکھیں add remove next back start اور بکیا تو کار کی مثال کے حساب سے یہ وہی میتھڈز ہیں کہ جس طرح کار کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایک اس کا ایکسلریٹر دبا سکتے ہیں اس کے گیئر شفٹ کرتے ہیں تو یہ جو لسٹ فیکٹری ہے یہ لسٹ آبجیکٹس بنائے گی اور اس لسٹ آبجیکٹس کی صلاحیت کیا ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے میتھڈز کیا ہوں گے یا ایک اور طریقے سے کہ اس کا انٹرفیس کیا ہوگا وہ اب اس کلاس ڈیکلریشن کے ذریعے میں ظاہر کروں گا یعنی کہ یہ فیکٹری جو ہے جو آبجیکٹس بنائے گی اس میں یہ یہ چیز شامل ہوگی تو واپس سلائڈ کی طرف آئیے اس میں شروع میں یہ کچھ انکلوڈز ہیں اسٹینڈرڈ لائبریری میں انکلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے جو ہماری نوڈ فیکٹری تھی اس اس کو یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے کیونکہ یہ جو لسٹ کلاس ہے یہ بعد میں نوڈز کو آپس میں چین کر کے ہی لسٹ بنائے گی تو یہ فیکٹری جو ہے لسٹ فیکٹری یہ اندرونی طور پہ نوڈ فیکٹری سے نوڈ بنوا کے ان میں لسٹ کے ایلیمنٹس ڈال کے ان کا ایک چین بنائے گی اور اگین یہ بھی روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری جو ہے اس کو کئی اور فیکٹریاں سپلائی کرتی ہیں اس سے آپ کا وہ پورا ایک پروڈکشن چین بنتا ہے تو سمجھیے کہ یہ جو لسٹ فیکٹری ہے اس کو جب نوٹ چاہیے ہوگا تو یہ نوڈ فیکٹری یعنی کہ نوٹ کلاس سے آبجیکٹس بنوائے گی اس کے اندر لسٹ کا آئٹم رکھے گی اور اس کو وہ جو چین ہے اس کے اندر لگا دے گی البتہ یہ جو چین مینجمنٹ ہے کہ یہ کون سا نوٹ پہلے کون سا بعد میں کون سا درمیان میں یہ لسٹ فیکٹری یا لسٹ کلاس کی ذمہ داری ہے یہ نوٹ کی ذمہ داری نہیں ہوگی اور یہ آپ کو اس لسٹ فیکٹری میں یہ میتھڈ نظر آئیں گے تو واپس سلائیڈ کی طرف آئیے کلاس لسٹ یا اگر میں کہنا چاہوں کہ فیکٹری لسٹ اس کا جو انٹرفیس ہے اس میں میں نے سب سے پہلے کنسٹرکٹر دکھایا ہے اب یہاں پہ کنسٹرکٹر کیوں یہاں پہ میں کنسٹرکٹر کے اندر اصل میں کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ جب آپ مجھے لسٹ فیکٹری کو ایک آرڈر بھیجیں گے کہ میرے لیے ایک نئی لسٹ بناؤ تو مجھے فوری طور پہ کچھ کاروائی کرنی پڑے گی جو کمپائلر میرے لیے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بناتا ہے اس سے یہ لسٹ یا اگر یہ کار ہوتی تو یہ کار نہیں بن سکتی مجھے اس کے لیے کافی کاروائی کرنی پڑے گی تو اب آئیے واپس سلائیڈ کی طرف کہ دیکھیں یہ کنسٹرکٹر کیا کر رہا ہے پہلی کاروائی وہ یہ کرتا ہے کہ نوڈ فیکٹری سے ایک نیا نوڈ بنواتا ہے اور وہ نوڈ جو ہے وہ اس کا کنسٹرکٹر ہے نوڈ کلاس کا اور اس کو کچھ پرائمر نہیں جا رہے یعنی کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا لیکن اگر فیکٹری کی بات ہوئی تو یہ نوڈ فیکٹری جو ہے آپ کے لیے ایک نیا نوٹ بنا دے گی یہ نیو جو ہے اگر مثال کے کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک آرڈر گیا ہے نوڈ فیکٹری کو کہ بھائی مجھے ایک نوٹ بنا کے دو جب وہ نوٹ بنے گا تو کمپیوٹر کی میموری میں کہیں وہ نوٹ بن کے اسٹور ہو جائے گا اس کے دو حصے ہوں گے یعنی آبجیکٹ اور نیکسٹ نوڈ جہاں پہ وہ دونوں چیزیں اسٹور ہوئیں یہ نیا نوٹ جو بنا اس کا ایڈریس جو ہے وہ ہمیں اس فیکٹری سے واپس ملے گا اور وہ ہم ایک ہیڈ نوڈ ہمارا ایک پوائنٹر ویریبل ہوگا لسٹ کے اندر اس میں ہم اسٹور کر لیں گے اس کے بعد یہ جو ہیڈ نوڈ ہے اس کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو ہم نل کر دیں گے کہ یہ جو نیا نیا ابھی ہم نے نوڈ بنایا ہے یا فیکٹری سے بنوایا ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ انیشلی نل ہوگا یعنی کہ یہ ابھی ایز اے چین میں کڑی کے طور پہ ابھی نہیں لگا اور نہ ہی یہ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کرنٹ نوڈ جو ہے یہ ہمارا وہ پوائنٹر ہے جو کہ کرنٹ کا کام دیتا ہے یعنی کہ وہ جو کرنٹ پوائنٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں ریموو میں گیٹ میں ایڈ میں یعنی کہ جب ہم ایڈ کہتے تھے تو جو کرنٹ پوائنٹر کے پاس جو نوڈ ہے اس کے بعد وہ نیا نوڈ لگ جاتا ہے یہ کرنٹ نوڈ جو ہے یہ اس کا کام دے گا اور آخر میں سائز جو کہ لسٹ کا سائز یاد رکھے گا اس کو ہم انیشلی زیرو کر دیتے ہیں اب یہ ساری کاروائی ہمیں کنسٹرکٹر میں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ جب بھی ہمیں لسٹ بنانے کا ایک آرڈر آئے گا تو یہ چند چیزیں ہمیں لازمی کرنی ہوگی اب اگر کار فیکٹری کا کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں تو جب ایک نئی کار بنتی ہے تو چند چیزیں اس کار کے ساتھ کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ فیکٹری سے نکلے مثلا اس کے اندر انجن آئل ڈالا جاتا ہے اس میں مختلف فلوئڈس ڈالے جاتے ہیں اس کے ٹائروں میں ہوا بھر دی جاتی ہے بکیا اس طرح کی چیزیں اس کے اندر بیٹری کو چارج کر دیا جاتا ہے اب اگر آپ کے پاس کار آئے جس میں انجن آئل نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور اس کے ٹائروں میں ہوا ہی نہیں تو پھر وہ کار جو ہے جب آپ کو ملے گی تو وہ چلنے کے لائق ہی نہیں ہوگی اسی طرح یہ جو لسٹ ہے جب یہ نئی لسٹ ہم بناتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں فرض کریں اگر انجن آئل کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ انجن آئل ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ لسٹ جو ہے یہ چالو ہو اسی لیے ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر استعمال نہیں کر سکتے ہمیں اپنا کنسٹرکٹر لکھنا پڑا اب آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ کے اندر اب یہ کافی زیادہ سی پلس پلس کوڈ ہے لیکن اگر آپ اس کوڈ کے شروع میں دیکھیں تو ہم ایڈ میتھڈ یہاں پہ بنا رہے ہیں واپس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں ایڈ میتھڈ بالکل ایک فنکشن کی طرح شروع ہوتا ہے یہ کچھ ویلو ریٹرن نہیں کرتا جس کی وجہ سے شروع میں وائڈ ہے اس کے بعد انٹ ایڈ آبجیکٹ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ لسٹ کا جو ایڈ میتھڈ تھا اس کو ہم ایک لسٹ کا ایلیمنٹ بھیجتے ہیں اور وہ مثال ایڈ نائن کی آپ سامنے رکھیے کہ ہم وہ نائن بھیجتے تھے کہ جو ہماری لسٹ تم اندرونی طور پہ رکھ رہے ہو اس میں نو اسٹور کر لو یہ وہی کاروائی ہے کہ ایڈ میتھڈ کا جو انٹرفیس ہے اس کا جو سگنیچر ہے یہ وہی ہے جو پہلے تھا یعنی یہ وائڈ ہے کچھ واپس نہیں بھیجتا اور یہ ایک آرگیومنٹ لے گا جس میں وہ لسٹ کا وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ لسٹ میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہم اب اس کو لنک لسٹ کے ذریعے بنا رہے ہیں تو یہ ایڈ میتھڈ جو ہے یہ خاصا لمبا ہے لیکن ہم state by statement by statement اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کاروائی کیا ہو رہی ہے تو واپس سلائڈ پہ آئیے ہم اس کو اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کاروائی ہے node star new node equal new node اب اگین آپ وہ فیکٹری والی مثال رکھیں کہ میں جب ایک لسٹ کا آئٹم اسٹور کرنا چاہتا ہوں لسٹ فیکٹری میں میں بیٹھا ہوں میں ایک نئی لسٹ بنا رہا ہوں اور اس لسٹ کا اب میں نے ایڈ میتھڈ لکھنا ہے کہ مجھے اگر کوئی کال کرے گا تو لسٹ میں میں نے ایک نئے نوٹ کو اس زنجیر کی کڑیوں میں لگانا ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنی نوڈ فیکٹری جو ہے جو میرا سپلائر ہے اس کو ایک آرڈر بھیجا کہ مجھے ایک نوڈ آبجیکٹ بنا کے دو اب یہ جو اسٹیٹمنٹ سلائڈ میں آپ کے سامنے ہے وہ یہی کاروائی کر رہی ہے اگر آپ اس کو دانی طرف سے دیکھیں نیو کی طرف پہلے دیکھیں تو نیو نوڈ کا مطلب ہے کہ نوڈ فیکٹری کو آپ نے آرڈر بھیجا کہ مجھے ایک نوڈ بنا کے دو وہ نوڈ بنا اور اس نوڈ کا جو ایڈریس ہے میمری میں یہ کار نہیں یہ میمری میں کہیں پڑی ہوگا پڑی ہوگی چیز نوڈ جو ہے اس کا ایڈریس آپ کو ملے گا اور وہ ایڈریس آپ اپنے ایک پوائنٹر ویریبل نیو نوڈ میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ نیو نوڈ کا سیٹ میتھڈ آپ کال کرتے ہیں یہ چیز بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر آپ ایک کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کریں تو اس کلاس کے آبجیکٹ اس کلاس کے کسی میتھڈ کو اگر آپ نے کال کرنا ہو تو اس کا جو طریقہ ہے اس کا جو سینٹیکس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹر ویریبل اس کے بعد یہ ایرو سائن اور اس کے بعد اس کلاس کا ایک میتھڈ یہی کاروائی اس اسٹیٹمنٹ میں ہو رہی ہے کہ نیو نوڈ کا سیٹ میتھڈ ہم کال کر رہے ہیں اور اگر آپ کو وہ نیو نوڈ یا نوڈ کلاس جو ہے وہ یاد ہو تو اس کا سیٹ میتھڈ جو تھا وہ آبجیکٹ کو لے کے اندرونی آبجیکٹ جو اس کا ویریبل پرائیویٹ ویریبل ہے اس میں وہ رکھ لیتا تھا آگے چلیے یہ اف اسٹیٹمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر کرنٹ نوڈ جو ہے وہ نل ہے اب کرنٹ جو تھا یہ ہماری لسٹ کا وہ کرنٹ پوائنٹر ہے اور اس کے نل ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نوڈ کو پوائنٹ نہیں کر رہا زنجیر میں کہیں پوائنٹ نہیں کر رہا اب یہ صورتحال کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا یہ صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے کہ زنجیر کے اندر کوئی نوڈ ہے ہی نہیں کوئی کڑی ہے ہی نہیں یا اس زنجیر میں کڑیاں تھیں اور وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتی گئیں اور اب اس میں کچھ نہیں رہا یعنی کہ لسٹ آپ کی خالی ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے اس صورتحال میں یہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے یہ نل ہوگا یعنی اس کے اندر ہم نے زیرو ایڈریس ڈالا ہوگا اور اگر یہ زیرو ہے تو ہمیں ایز اے اسپیشل کیس کچھ مختلف کاروائی کرنی پڑے گی جو کہ اف اس اسٹیٹمنٹ کی باڈی میں اگر آپ آئیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی تو واپس سلائڈ پہ چلیے کہ اف اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے نیو نوڈ جو ہے وہ سیٹ نیکسٹ کو کال کرتا ہے کرنٹ نوڈ یہ اف اسٹیٹمنٹ معذرت کہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کرنٹ نوڈ ناٹ نل ہونے کی صورت میں یہ ٹرو ہے یعنی کہ زنجیر جو ہے یا لسٹ جو ہے اس میں پہلے سے کچھ کڑیاں موجود ہیں تو اگر کرنٹ نوڈ نل نہیں ہے تو جو پہلی کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نیا نوڈ ہم نے بنوایا ہے اس نوڈ فیکٹری سے اس کے نیکسٹ فیلڈ میں جو کرنٹ نوڈ کا نیکسٹ فیلڈ ہے اس کی ویلیو ہم ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ کو وہ تصویر یاد ہو جس میں میں نے وہ تیروں کے ساتھ نمبر لگائے تھے ایک دو تین اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک نئی کڑی زنجیر میں لسٹ میں ڈالنے کے لیے اس ترتیب میں پوائنٹرز کو اسائن کرنا ہوگا تو اب یہ ترتیب یہاں پہ ہم فالو کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو نیا نوڈ ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ جو ہے وہ زنجیر کی جو کرنٹ نوڈ کے بعد والی کڑی ہے اس کو پوائنٹ کرے گا تو واپس سلائڈ پہ آئیے تو کرنٹ نوڈ گیٹ نیکسٹ جو ہے وہ زنجیر میں جو کرنٹ نوڈ کے بعد والا نوڈ ہے اس کا ایڈریس آپ کو دے دے گا اور آپ وہ جو ہے نیو نوڈ کے نیکسٹ فیلڈ میں یہ ڈال دیتے ہیں واپس سلائڈ کی طرف آئیے اب کرنٹ نوڈ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو نیکسٹ فیلڈ ہے یا تم جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہے ہو اس میں اس نئے نوڈ کا ایڈریس ڈال دو یہ وہ نمبر دو اسٹیپ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ویریبل ہے لاسٹ کرنٹ نوڈ اس کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی اس وجہ سے کہ ہم لسٹ میں بعض اوقات پیچھے کی طرف جانا چاہیں گے اور اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہمارا کرنٹ نوڈ تھا اس سے پہلے والا کون سا نوڈ تھا اور اگر آپ لسٹ کی لنک لسٹ کی تصویر سامنے رکھیں تو اس میں جتنے ایروز تھے ہمارے تیر تھے وہ سارے ایک جانب کی طرف ایک سمت کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ جا سکتے ہیں لیکن رائٹ ٹو لیفٹ نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو زنجیر ہے وہ ایک سمت کی طرف بنی ہوئی ہے اور چونکہ ہم نے ایک میتھڈ لکھا تھا بیک جو کہ لسٹ کے اندر ہوگا تو یہ بیک کرنے کے لیے ہم یہ لاسٹ کرن نوڈ جو ہے اس کو بھی اندرونی طور پہ لسٹ میں رکھیں گے اور اس کا استعمال ہم تب کریں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ سلائڈ پہ جو ہے یہ یہ کر رہی ہے کہ جو کرنٹ نوڈ کی اس وقت ویلو ہے اس کو وہ یاد رکھتی ہے کیونکہ جو اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کرنٹ نوڈ یا جو کرنٹ پوائنٹر ہے اس کو اب نئے نوڈ کی طرف لے جاتی ہے اس کے بعد یہ ایل اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور یہ ایلس اس وقت ہوگی کہ جب کرنٹ نوڈ جو تھا وہ نل ہے یعنی کہ لسٹ کے اندر کچھ نہیں یہ صورت حال ایسے ہو سکتی ہے کہ لسٹ ابھی نئی نئی بنی ہے اس کے اندر ابھی کچھ ڈیٹا ڈالا نہیں یا جو لسٹ موجود تھی اس کے سارے ایلیمنٹس جو تھے یا اس کی ساری کڑیاں ہم نے ریموو کر دی اور اب لسٹ ختم ہو چکی ہے تو اب اگر ایلس کی طرف دیکھیے تو یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیا نوڈ ہم نے بنوایا ہے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے اس کو ہم نل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا وہ جو ہیڈ پوائنٹر ہے اس کو ہم اس نئے نوڈ کی طرف پوائنٹ کر دیتے ہیں یہ ہیڈ اصل میں ایک پوائنٹ آف ویریبل نہیں یہ خود بھی ایک نوڈ ہے مکمل یہاں پہ ہمیں اصل میں ایک مکمل نوڈ کی ضرورت نہیں لیکن بعد میں ہم جو دوسرے میتھڈس ہیں ریموو اور فائن ان کے اندر ہمیں اگر یہ ہیڈ نوڈ اس طرح موجود ہو کہ یہ خود بھی ایک مکمل نوڈ ہے تو اس سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوں گے واپس لائٹ کی طرف آئیے ہیڈ کو آپ اس وقت یہی سمجھیے کہ یہ وہ ہیڈ پوائنٹر ہے جو کہ اس وقت اب ایک نئے نوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور بکیا اسٹیٹمنٹس کے لاسٹ کرنٹ نوڈ بھی ہیڈ نوڈ اور جو کرنٹ نوڈ ہے وہ بھی ہیڈ نوڈ اور آخر میں سائز جو ہے اس کو ہم انکریمنٹ کر دیتے ہیں اب اس ایڈ نے کیا کیا کہ جب آپ اس ایڈ میتھڈ کو کال کریں گے یہ آپ کا لسٹ آئٹم لے کے ایک نیا نوڈ بنوائے گا نوڈ فیکٹری سے یا نوڈ کلاس سے اس نوٹ کے اندر اس آئٹم یعنی فرض کریں وہ نو تھا اس کی ویلو ڈلوائے گا اس کے سیٹ میتھڈ کال کر کے اور اس کے بعد اس نئے نوٹ کو اگر تو لسٹ پہلے سے موجود ہے تو وہ جو کرنٹ لوکیشن ہے یا کرنٹ پوائنٹر ہے اس کے بعد اس کو لگا دے گا یا اگر لسٹ میں کچھ موجود نہیں تو پھر ایک لسٹ کے اندر یہ پہلا آئٹم بن کے لگ جائے گا اور جو ہیڈ پوائنٹر ہے وہ اس کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا اب بکیا میتھڈ دیکھتے ہیں ان کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے لنک لسٹ کے ذریعے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اگلی سلائڈ میں میں نے یہ کیا ہے کہ یہ کاروائی جو ابھی میں نے سی پلس پلس کوڈ کے ذریعے آپ کو دکھائی ہے اس کا کچھ تصویری خاکہ بناتے ہیں تو سلائڈ کی طرف آئیے کہ جب میں لسٹ لسٹ کہتا ہوں پہلا لسٹ جو ہے وہ کیپٹل ایل کے ساتھ ہے اور دوسرا لسٹ یاد رہے کہ یہ بھی ایک لسٹ آبجیکٹ بنا رہا ہے یہ بھی فیکٹری کو ایک آرڈر ہی جا رہا ہے لسٹ فیکٹری کو کہ بھئی ایک نئی لسٹ بنا دو اور اس نئے آبجیکٹ کا نام جو ہے آپ لسٹ رکھیں گے جس میں ایل جو ہے وہ لوور کیس ہے یعنی کہ آپ نے ایک نئی کار بنوا لی جس کا نام آپ نے لسٹ رکھا جب یہ ہوتا ہے تو تصویری طور پہ یہ ایک نوڈ بن جاتا ہے جس میں ہیڈ نوڈ جو ہے وہ پوائنٹ کرے گا اس نئے نوڈ کو اور سائز جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہم لسٹ کی ایڈ میتھڈ کو کال کر کے اس کو ایلیمنٹ ٹو بھیجتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا کاروائی ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک نیا نوڈ بنا اس نئے نوڈ کے اندر یہ جو نمبر دو ہے یہ اسٹور ہوا ہیڈ نوڈ جو ہے یہ اب اس کو پوائنٹ کرے گا کرنٹ بھی اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اور لاسٹ بھی اس کو پوائنٹ کرے گا لاسٹ بلکہ ہیڈ کو پوائنٹ کرے گا اور جو لسٹ کا سائز ہے وہ اب ایک ہو گیا چلیے ایک اور آئٹم اس میں ایڈ کرتے ہیں واپس لائٹ پہ آئیے یہاں پہ میں نے اب سکس کو ایڈ کیا اب یہاں دیکھیں کیا کاروائی ہوئی کہ سب سے پہلے میں نے ایک نوٹ بنوایا اس نوٹ کے اندر میں نے چھ کو رکھا اس کے بعد چونکہ لسٹ پہلے سے موجود ہے اس کے اندر یاد رہے ایک ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہے ایک نوڈ پہلے سے موجود ہے جس میں نمبر دو رکھا ہوا ہے جو نمبر دو والا نوڈ تھا اس کا نیکسٹ پوائنٹر جو ہے پہلے نل تھا اب وہ اس نئے نوڈ جس کے اندر چھ رکھا ہوا ہے اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور کرنٹ نوڈ جو ہے یا کرنٹ پوائنٹر جو ہے وہ اب شفٹ ہو کے اس نئے نوڈ کی طرف آ گیا ہے ہیڈ البتہ وہی شروع میں ہے کیونکہ یاد رہے کہ چونکہ میمری میں یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو ہمیں اس چین اس زنجیر کی شروع کی جو کڑی ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو ہیڈ ہمیشہ شروع میں ہی رہے گا یہ کرنٹ جو ہے یہ موو کرتا رہے گا آئیے اب اور اس اور ایلیمنٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری مثال پہلے کی طرح مکمل ہو جائے میں نے list add eight list add seven اور لسٹ ایڈ ون یکے کے بعد دیگرے کال کیے کہ بھائی لسٹ کے اندر آٹھ بھی لگا دو سات کو بھی لگا دو اور ایک کو بھی لگا دو اور تصویر آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تین نئے نوٹس اب آ گئے ہیں جس میں یہ آٹھ سات اور ایک اب آ گئے اور دیکھیے وہ کہاں پہ لگے اور زنجیر کیسے بنی سب سے پہلے دو ہے واپس لائٹ کو دیکھیے سب سے پہلے دو اس کے بعد چھ اس کے بعد آٹھ اس کے بعد سات اس کے بعد ایک اور ایک جو ہے اس کے اس کی جو اس کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ نہیں ڈالا یا زیرو ایڈریس ڈالا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے میں نے یہ سلیش سا لگایا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ نل رکھا ہوا ہے کرنٹ نوڈ جو ہے وہ اس آخری نوڈ کی طرف ہے لاسٹ کرنٹ نوڈ جو ہے وہ کرنٹ نوٹ سے ایک پہلے والے پہ بیٹھا ہوا ہے ہیڈ نوٹ جو ہے یا ہیڈ پوائنٹر جو ہے وہ لسٹ کے پہلے نوٹ کی طرف ہے اور اس کا سائز پانچ ہے اب آپ یہ کاروائی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ ایڈ کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو یہ لسٹ کیسے بنتی جائے گی اگلی سلائڈ پہ آئیے یہاں پہ میں نے اب بکیا میتھڈ کا سی پلس پلس کوڈ دکھانا شروع کیا ہے یہ گیٹ میتھڈ ہے گیٹ میتھڈ کی طرف آپ اگر دیکھیں تو یہ کرنٹ نوڈ چیک کرتا ہے کہ کرنٹ اگر نل نہیں ہے یعنی کہ کرنٹ کسی نوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے یعنی لسٹ کے اندر کچھ ہے تو یہ کرنٹ نوڈ کے گیٹ میتھڈ کو کال کرتا ہے اب نوڈ کا جو گیٹ میتھڈ ہے وہ نوڈ کا ایڈریس آپ کو بھیج دیتا ہے جو کہ یہ لسٹ کا میتھڈ گیٹ جو ہے یہ کالر کو واپس دے دے گا اب اس ایڈریس سے کیا کیا جا سکتا ہے یہ تو اب وہ کالر جانے کیونکہ ہم نے تو لسٹ میں یہ میتھڈ بنا دیا اب وہ اس کو جیسے استعمال کرنا چاہتا ہے کرے آگے چلتے ہیں یہ نیکسٹ میتھڈ ہے جو کہ کرنٹ کو ایک پوزیشن آگے کرتا ہے اس میں کیا کاروائی ہو رہی ہے کہ اگر تو کرنٹ نوڈ نل ہے یعنی کہ وہ لسٹ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ریٹرن فالس کر دیتا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نیکسٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ کرنٹ کو آگے موو کر دے گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہتر کاروائی ہے کہ جس نے بھی نیکسٹ کو کال کیا اس کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آیا نیکسٹ کامیاب ہوا بھی کہ نہیں یعنی کہ اگر ہم لسٹ کے بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے کہا کہ نیکسٹ کرو تو نیکسٹ تو اب کہیں نہیں جا سکتا اور یہی بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی کہ اگر ہم ارے استعمال کریں اور ارے جو ہے بھر چکی ہے تو یہ نیکسٹ جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا واپس سلائڈ کی طرف آئیے کہ اگر تو کرنٹ نوڈ نل نہیں ہے تو ہم لاسٹ کرنٹ نوڈ کے اندر کرنٹ کی ویلو یاد رکھتے ہیں کرنٹ نوڈ کو ہم جو نوڈ ہے اس کے نیکسٹ فیلڈ کی ویلو لے کے اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں یعنی کہ زنجیر کی اگلی کڑی میں اب اگر ہم زنجیر کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نیکسٹ ہوئے تو اب تو زنجیر ختم ہو گئی اس صورت میں ہم فالس ریٹرن کر دیں گے یا یہ بھی ہے کہ لسٹ کے اندر سائز اصل میں زیرو تھا ورنہ ہم ٹرو ریٹرن کریں گے اور اگر ٹرو ریٹرن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ کامیاب ہو گیا آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لسٹ کے بکیا میتھڈس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی چند ایک اور مثالیں دیکھیں گے اور تصویری خاکے دیکھیں گے کہ یہ جو لنک لسٹ بنتی ہے یہ میمری کے اندر یا اس کے سی پلس پلس کوڈ کے اندر ہمیں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے کہ یہ وہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کی نوعیت اس کی ساخت اور اس کی صلاحیتیں وہی رہیں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی ہم لسٹ کے بارے میں بات جاری رکھیں گے خدا حافظ